اسلام اور جہانگیریت بدقسمتی سے اس زمانے میں مغرب کی بات جہانگیر قوموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا میں تہذیب اور انسانیت کی ترقی درماندہ قوموں کی اصلاح اور امن و امان کے قیام کی خاطر جنگ کرتی ہیں مگر اس زبانی دعوے کے برعکس ان کا عمل یہ ہے کہ کمزور قوموں کی آزادی پر ڈاکے ڈالتی ہیں اور تہذیب و انسانیت کی ترقی کے بجائے دنیا سے انسانیت اور انسانی شرافت کی تمام خصوصیات کو ایک ایک کر کے مٹا رہی ہیں اس سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اسلام کا دعویٰ بھی ایسا ہی نہ ہو کہ زبان پر اصلاح کا وظیفہ ہو اور ہاتھ میں فتنہ و فساد کی تلوار اس شبے کو مغربی استعمار اور اسلامی جہاد اصلاح کی یہ ظاہری مماثلت اور بھی زیادہ تقویت پہنچاتی ہے کہ جس طرح اسلام میں عالمگیر اصلاح کا جہاد صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اسی طرح مغربی مستعمرین بھی تہذیب و تمدن کی عالمگیر اشاعت کے مشن کو صرف اپنی قوم ہی کا ورثہ سمجھتے ہیں اگرچہ پچھلے مباحث کو بنظر غور مطالعہ کرنے سے یہ بدگمانی پیدا ہونے کی بہت کم گنجائش باقی رہتی ہے لیکن جس قدر بھی باقی رہتی ہے بہتر ہے کہ اس کو سوئے زن کے لیے خالی چھوڑنے کی بجائے حقیقت کے علم و یقین سے پر کر دیا جائے جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے جہاں گیریت یعنی امپیریلزم کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک خاص قوم اور ملک کے افراد کی حکومت کا نام ہے انگریزی جہانگیریت جزیرہ انگلستان کے باشندوں سے مخصوص ہے جرمن جہانگیریت میں جرمن قوم کے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے اطالوی جہانگیریت میں جو کچھ ہے سب اٹلی کے باشندوں کا ہے جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کا انگریز جرمن یا اطالوی ہو جانا محال ہے اسی طرح ان قوموں کی جہانگیریت میں بھی دوسروں کا حصے دار ہونا محال ہے انگریز اشاعت تہذیب و تمدن کے نام سے جہاں کہیں جائیں گے انگریزی قومیت ساتھ ساتھ جائے گی حکومت کے اورنگ نشین ہوں گے تو انگریز ہوں گے سیاست کے صدر انجمن ہوں گے تو انگریز ہوں گے اقتدار اور اختیار کے مالک ہوں گے تو انگریز ہوں گے دوسری نسل اور قوم کے لوگ خواہ انگریزی تہذیب میں کتنی ہی ترقی کر لیں انگریزی سلطنت میں ان کو قدرت اور اختیار حاصل ہونا قطن ناممکن ہے یہی حال دوسری قوموں کی جہانگیریت کا بھی ہے اس قسم کے نظام میں لازمی طور پر حکومت اور فرما روائی کا حق ایک ملک کے باشندوں اور ایک نسل کے افراد سے مخصوص ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ نسل اور وطنیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص خود اختیار کر سکتا ہو اس کا دائرہ بہرحال انہی لوگوں تک محدود رہتا ہے جنہیں قدرت کسی خاص نسل اور خاص ملک میں پیدا کرنا پسند کرتی ہے اس لیے جہانگیریت کے اس نظام کا دروازہ غیر نسل و وطن کے لوگوں کے لیے ہمیشہ بند رہتا ہے اور ایک قوم کی سلطنت میں دوسری قوم کو صرف اس لیے کوئی حصہ نہیں مل سکتا کہ وہ حکمران قوم کی نسل سے نہیں ہے پھر اسی چیز سے دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں محکوم قوم من حیث القوم ذلیل ہو جاتی ہے اس میں خودداری اور شرافت کا احساس باقی نہیں رہتا اور اگر اس کے حکمران ظلم و ستم اور جور و استبداد کے ساتھ حکمرانی نہ کریں تب بھی اس میں دناعت اور پستی کے وہ خسائل قدرتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک عرصے تک حکومت خود اختیاری سے محروم رہنے کا لازمی نتیجہ ہے اور روح ترقی کے لیے مولک جراثیم کا حکم رکھتے ہیں بخلاف اس کے اسلام کسی نسل یا قوم یا وطن کا نام نہیں ہے وہ ایک قانون زندگی اور ایک نظام حیات ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں عربی اجمی حبشی چینی ہندی فرنگی سب اس کو اختیار کر سکتے ہیں اور اختیار کر لینے کے بعد سب کے حقوق اور اختیارات اور مراتب اس کے نظام اجتماعی میں یکساں قرار پاتے ہیں اس کو انسان کی نسل یا رنگوں وطنیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ انسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے اور اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ اور تنظیم حیات انسانی کا ایک قانون پیش کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہترین ہے اس طریقہ اور قانون کو جو کوئی اختیار کر لے وہ اسلامی جماعت کا رکن ہے اسلامی حکومت میں برابر کا شریک ہے اور اس کی شخصی قابلیت اسے خلیفہ اور امام کے درجے تک بھی پہنچا سکتی ہے جس طرح دنیا کی حکومتوں میں فرما روائی کی قابلیت کا معیار سول سروس یا اسی قسم کا کوئی اور امتحان پاس کرنا ہے اسی طرح اسلام کی حکومت میں فرما روائی اور منصب اصلاح اور ہدایت کی اہلیت کا اصولی معیار اسلام کے نظام حیات کو اختیار کرنا اور اس کے قانون حق کی پابندی کرنا ہے جو کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے وہ بلا لحاظ نسل و رنگ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے جیسا کہ آگے چل کر ہم بتائیں گے اسلام میں نہ تو حکومت قوم بر قوم دیگر کا کوئی سوال ہے اور نہ حکومت قوم بر قوم خود کا بلکہ وہ حکومت صالحہ کا اصول پیش کرتا ہے اور اس کے نزدیک صالح اگر ایک حبشی غلام ہو تو کوئی چیز اسے شرفائے عرب پر حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سریح فتویٰ ہے سنو اور اطاعت کرو خواہ تمہارے اوپر ایک گنجا حبشی غلام ہی حاکم بنا دیا جائے اسلام کی آخری دعوت عرب سے اٹھی عربوں ہی کو اس کا علم بلند کرنے کا شرف حاصل ہے مگر اس نے کبھی حکومت اور فرما روائی کو عرب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جب تک عرب صالح رہے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی تو جن اجمی قوموں کو عربوں نے فتح کیا تھا وہ اسلامی حکومت کی مسند نشین بن گئیں اور انہوں نے خود عرب پر حکومت کی ترک اسلام کے شدید دشمن تھے مگر جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو دنیا اسلام کے آدھے سے زیادہ حصے نے انہیں اپنا حکمران تسلیم کیا اور چاٹ گام سے لے کر کرتاجنا تک ان کی فرما روائی کے پھریرے اڑتے رہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آج مسلمان قوموں میں قومیت اور نسل کا امتیاز اچھا خاصا پایا جاتا ہے مگر اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اسلام نے اپنی کسی تعلیم میں اور اپنے کسی حکم میں اس امتیاز کو ذرہ برابر بھی جگہ نہیں دی ہے یہ تو اسلام اور جہانگیریت کا ظاہری فرق تھا معنیوی فرق اس سے بھی زیادہ بین ہے بلکہ نے کلی کا حکم رکھتا ہے جہانگیریت دراصل ایک قوم کی خواہش توسیع مملکت اور حصول مال و کا نام ہے جب کوئی قوم اس دولت اور حکومت پر قانے نہیں ہوتی جو اس کو خود اپنے ملک میں حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے ان کی دولت پر قبضہ کرتی ہے ان کے باشندوں کو اپنا محکوم اور غلام بنا لیتی ہے اور اپنی صنعت اور تجارت کو ان کے خرچ پر فروغ دیتی ہے یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا اور ہمیشہ سے سرکش قومیں یہی کرتی آئی ہیں مگر اب مغربی قوموں نے اس ملک گیری اور لوٹ مار کا نام تہذیب و تمدن کی اشاعت اور نوع بشری کی خدمت رکھ لیا ہے ان کے آئین تہذیب و تمدن کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ قوت حق ہے اور کمزور کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے کمزور قوموں میں تہذیب کی اشاعت کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جہالت افلاس غلامانہ کمینگی اور بے دینی اور ضمیر فروشی کے جواہر سے مالا مال کر دیتی ہیں اور نوع بشری کی خدمت کے لیے ان کی بہترین کوششوں کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کی بہیمانہ قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دنیا کے امن و امان کو غارت کر دیتی ہیں اسلام کی مقدس تعلیم اس جہانگیری کے عیب سے پاک ہے بلکہ اس کے برعکس وہ عالم انسانی کو اس قسم کی سرکش قوتوں کا استحصال اور ان کی جگہ ایک عادلانہ نظام میں حکومت کے قیام کی دعوت دیتا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے ان الحکم اللہ للہ بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنائیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے نائب یا خلیفہ کی حیثیت سے اس کے بندوں کی خدمت اور اصلاح کریں اور جو قوت انہیں حاصل ہو اسے اپنی نفس پروری کے بجائے خلق اللہ کی فلاح اور بہبود میں استعمال کریں اس خلافت یا وراثت عرضی کے اہلیت کے لیے اولین شرط عمل صالح ہے سورہ نور ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا سورہ انبیاء ترجمہ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے اس میں عبادت گزار قوموں کے لیے ایک پیغام عمل ہے یہ خلافت اور وراثت عرضی جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے انہیں تاکید کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ بندگان خدا پر تمہیں جو قدرت عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر نفسانی لذتوں کے حصول میں خرچ نہ کرنا حضرت داؤد کو سلطنت عطا ہوتی ہے تو فرمان آتا ہے سورہ سواد ترجمہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے پس لوگوں میں راستی اور صداقت کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ اس دن کو بھول گئے جبکہ ان کے اعمال کا حساب ہوگا حکومت حاصل ہونے کے بعد انسان میں سب سے بڑا عیب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے ایک بلند تر ہستی سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول کر اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے زیر حکم ہیں وہ گویا اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسلام اس عیب سے بچنے کی سخت تاکید کرتا ہے اور حصول نجات کو اس سے پرہیز کرنے پر منحصر قرار دیتا ہے سورہ قصص ترجمہ اس دار کی نعمتوں کو ہم ان ہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے آخرت کی کامیابیاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہیں حکومت کے قیام کا اولین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف صرف دو متخاصم فریقوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقی انصاف یہ ہے کہ حاکم اپنے محکوم کے ساتھ برتاؤ کرنے میں حق کو ملحوظ رکھے اور جہاں خود اس کی ذاتی منفیت اور حاکمانہ وقار کا سوال ہو وہاں بھی قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود وہی فیصلہ کرے جو حق ہو خواہ اس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے یا اس کے دوستوں کو یا عزیزوں کو اسلام اس انصاف کی بہترین تعلیم دیتا ہے سورہ نساء ترجمہ اے ایمان لانے والوں انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے اور خدا واسطے کی گواہی دینے والے بنو خواہ یہ انصاف اور یہ گواہی تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف پڑے یا تمہارے والدین یا عزیزوں کے خلاف دولت مند کی رضا جوئی یا فقیر پر رحم کھانے کا جذبہ تمہیں انصاف اور سچی شہادت سے نہ پھیر دے کیونکہ اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ عدل و انصاف سے پھر جاؤ اگر تم نے اینچ پینچ کی بات کی یا حق سے کترائے تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ حکم دیتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اس سے بھی انصاف کرو سورہ ترجمہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے انصاف نہ کرو انصاف کرو کیونکہ یہی پرہیزگاری سے قریب تر ہے قوت و طاقت حاصل کرنے کے بعد ایک قوم میں لازمی طور پر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی مملکت کی حدود بڑھائے اور کمزور قوموں کے ملک چھینے یہی ملک و مال کا لالچ ظلم اور سرکشی کی اصل بنیاد ہے اور اسی کی خاطر قومیں رزم آرائیاں کیا کرتی ہیں مگر اسلام اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے اور صرف اس سے پرہیز ہی کرنے کی تاکید نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ فتنہ و فساد کی تحقیق میں تشریح کے ساتھ بیان ہو چکا ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس کسی نے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کی اللہ اس کے گلے میں قیامت کے دن اس جیسی سات زمینوں کا توق لٹکائے گا ایک اور حدیث میں ہے یہ مال و دولت ایک لذیذ چیز ہے جس کسی نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا اور حق کی جگہ خرچ کیا اس کے لیے تو وہ بہترین توشہ ہے مگر جس نے اسے بغیر حق کے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے مگر سیر نہ ہو سکے قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اسلام کے سیاسی اخلاق کی نہایت جزئی تفصیلات تک موجود ہے مگر یہ موقع اس قانون کی تفصیل کا نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ اسلام نے حکومت اور اقتدار کی ان تمام لذتوں کو حرام قرار دیا ہے جن کے لالچ میں انسان اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اسلام کا حکمران نہ تو ریت کے عام افراد سے ممتاز کوئی بالا تر ہستی ہے نہ وہ عظمت و رفت کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے نہ وہ اپنے آگے کسی سے گردن جھکوا سکتا ہے نہ قانون حق کے خلاف ایک پتہ ہلا سکتا ہے نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست کو یا خود اپنی ذات کو کسی ادنا سے ادنا ہستی کے جائز مطالبے سے بچا سکے نہ وہ حق کے خلاف ایک حبہ لے سکتا ہے نہ ایک چپا بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ جبر سے لی ہوئی زمین کا ایک چپا تکبر اور فرونیت کا ایک شمع ظلم اور بے انصافی کا ایک ذرہ اور ہوائے نفسانی کی بندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکلایا تو اسے سخت سزا بھگتنی پڑے گی اسلام میں حاکم اور فرما روا کی اصلی حیثیت اور اس کی منصبی ذمہ داریوں کی صحیح کیفیت حضرت ابو بکر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے خطبے میں بیان کی تھی انہوں نے فرمایا لوگو مجھے تمہاری حکومت کا کام سپورٹ کیا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں میرے نزدیک ضعیف آدمی تم میں سب سے زیادہ قوی ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ دلوا دوں اور قوی آدمی تم میں سب سے زیادہ ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں لوگوں میری حیثیت تمہارے ایک معمولی فرد سے زیادہ نہیں ہے اگر تم مجھے سیدھی راہ چلتے دیکھو تو میری پیروی کرو اور اگر دیکھو کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک خدمے میں اس کے منصب کی تشریح یوں فرماتے ہیں تمہارے مال سے میرا تعلق وہی ہے جو یتیم کے مال سے اس کے ولی کا ہوتا ہے اگر میں خوشحال ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر تنگ دست ہوں گا تو میرا جو جائز حق الخدمت ہوگا وہ لے لوں گا میرے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم ان کا مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو مجھ پر فرض ہے کہ تم سے خراج کی مد میں اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں فیم میں عطا فرمایا ہے کوئی ٹیکس بے جا وصول نہ کروں اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آئے وہ جائز مصرف کے سوا کسی اور صورت سے نہ نکلے اس طرح ہر قسم کی شہانہ تمطراک حاکمانہ مطلق العنانی مال و دولت کی فراوانی اور نفس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو نکال دینے کے بعد حکومت کی ذمہ داریوں کا جو خشک اور بے مزہ حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ خود اسلام ہی کی زبان میں یہ ہے سورہ حج ترجمہ ان کو اگر ہم نے زمین میں قدرت اور اختیار عطا کیا تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے یہ اسلام کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ دائع اسلام علیہ السلاۃ و تسلیم اور آپ کے خلفائے راشدین نے اس کا پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کتاب کا موضوع قانون کی تشریح ہے نہ کہ تاریخ کا استقصا تاہم جب ذکر چھڑ گیا ہے تو ہم چند مثالیں پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ اسلامی حکومت کا معیار کیا ہے بنی مخزوم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے سامنے چوری کے الزام میں گرفتار ہو کر آتی ہے قریش کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں آپ عام لوگوں کی طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے دیں سفارش کے لیے آپ کے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب شخص اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں مگر آپ ان کی سفارش کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ کم حیثیت لوگوں پر تو تعذیر کا حکم جاری کرتے تھے اور شریف اور معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے پھر جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا جنگ بدر میں قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ خود رسول اللہ کے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آتے ہیں یہ صاحب حضرت زینب بنت رسول اللہ کے شوہر تھے سن سات ہجری تک یہ کافر رہے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا عام قیدیوں کی طرح انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے ان کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ گھر سے منگا کر دو ورنہ قید رہو وہ اپنی بیوی یعنی رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجتے ہیں اور ان کے پاس سے شوہر کے فدیے میں ایک قیمتی ہار آتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ رسول اللہ نے ان کے جہیز میں دیا تھا ہار کو دیکھ کر آپ کو اپنی رفیقہ حیات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں تاہم خود اپنے اختیار سے فدیہ معاف نہیں کرتے عام مسلمانوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ اگر تم پسند کرو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دی جائے اور جب عام مسلمان اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس وقت رسول اللہ کے اپنے دامات کو بغیر فدیے کے رہائی نصیب ہوتی ہے حدیبیہ کے مقام پر رسول خدا اور کفار قریش کا معاہدہ ہوتا ہے صلح کی شرائط طے ہو چکی ہیں اور معاہدے کی کتابت ہو رہی ہے عین اس حالت میں ایک مسلمان ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ کفار کی قید سے بھاگ کر آتے ہیں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں بدن پر مار کے اتنے زخم ہیں کہ چور چور ہو رہا ہے وہ آ کر مسلمانوں کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدارہ مجھے ان کی قید سے نکالو رسول اللہ کے رقام میں چودہ سو تلوار بند مسلمان ہیں اور آپ کے ایک اشارے میں ابو جندل کو رہائی مل سکتی ہے مگر کفار سے شرط ہو چکی ہے کہ قریش والوں میں سے جو شخص مسلمانوں کے پاس جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا اور مسلمانوں میں سے جو شخص مکہ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا اس لیے رسول اللہ انہیں اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیتے ہیں وہ اپنے زخم دکھا کر فریاد کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پھر اسی ظلم کا تختہ مشق بننے کے لیے واپس کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترجمان ابو جندل صبر کرو اور ضبط سے کام لو ہم بد عہدی نہیں کر سکتے اللہ تمہارے لیے رہائی کی کوئی صورت نکالے گا جنگ یرموک کے موقع پر کیسر روم لاکھوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے پر جمع کرتا ہے اور شام اور فلسطین سے مسلمانوں کو نکال دینے بلکہ ان کی قوت کو کچل دینے کا عزم کر لیتا ہے اس فیصلے کی گھڑی میں اپنی قوت کے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ ہمس کے باشندوں کو جمع کرتے ہیں اور جو خراج ان سے وصول کیا تھا اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں اس لیے اب تم اپنا انتظام خود کرو اس پر اہل ہمس کہتے ہیں کہ تمہارا عدل و انصاف ہم کو اس ظلم اور جور سے زیادہ عزیز ہے جس میں ہم پہلے مبتلا تھے ہم ہر کل کی فوج سے تمہارے عامل کی قیادت میں مقابلہ کریں گے یہ بات یاد رہے کہ ہر کل ایک عیسائی بادشاہ تھا اور یہ لوگ بھی جو اپنے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اس کے خلاف لڑنا چاہتے تھے عیسائی تھے اور صدیوں سے رومی سلطنت کے زیر حکومت تھے جنگ صفین میں جاتے وقت خلیفہ چہارم حضرت علی کی ذرا کھو جاتی ہے جنگ سے واپس آتے ہیں تو وہی دار دارالخلافے کے ایک یہودی کے پاس پائی جاتی ہے آپ اس سے ذرا کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو میری ملک ہے اور ہمیشہ سے میرے ہی قبضے میں ہے خلیفہ وقت کو یقین ہے کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ وہی زرہ ہے جو کھوئی گئی تھی مگر باوجود اس کے وہ اپنے شاہانہ اختیارات سے کام نہیں لیتے بلکہ ایک بے بس مدعی کی طرح قاضی یا شرح کی عدالت میں جا کر استغاثہ کرتے ہیں قاضی ان کی جلیل القدر شخصیت کا لحاظ کر کے محض ان کے دعوے پر فیصلہ نہیں کر دیتا کہتا ہے کہ آپ زیرہ کی ملکیت کا ثبوت پیش کیجئے وہ اپنے غلام قمبر اور اپنے بیٹے رسول اللہ کے نواسے امام حسن کو شہادت میں پیش کرتے ہیں قاضی کہتا ہے امام حسن کی شہادت معتبر نہیں کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے دعوے پر بیٹے کی شہادت تسلیم نہیں کی جا سکتی یہ حال دیکھ کر یہودی با واضح بلند کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ جس دین میں یہ انصاف ہے وہ ضرور سچا دین ہے خلیفہ دوم حضرت عمر کے پاس ان کا ایک عامل جزیہ کی کثیر رقم لے کر حاضر ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتا ہے جزیہ ہے جو زمینوں سے وصول کیا گیا ہے مال کی کثرت کو دیکھ کر آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جبرن وصول کیا گیا ہوگا فرماتے ہیں کہیں تم نے لوگوں کو تباہ تو نہیں کر دیا وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے نہایت نرمی سے وصول کیا ہے پوچھتے ہیں بغیر مارے باندھے وہ عرض کرتا ہے واللہ بغیر مارے باندھے تب کہیں وہ رقم بیت المال میں داخل کی جاتی ہے امام ابو یوسف اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جب عراق کا خراج آتا تھا تو دس ذمہ دار افسر کوفہ سے اور دس بسرہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور چار مرتبہ شرعی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتے کہ یہ رقم حلال ہے اور کسی مسلمان یا ضمی سے ظلم کے ساتھ وصول نہیں کی گئی ہے حضرت عمر کے بیٹے ابو شاہمہ شراب پیتے ہیں تو ایک معمولی مجرم کی طرح گرفتار کر لیے جاتے ہیں خود حضرت عمر اپنے ہاتھ سے انہیں اسی کوڑے لگاتے ہیں اور ان کوڑوں کے صدمے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے امرو بن الاس گورنر مصر کے بیٹے عبداللہ ایک شخص کو مارتے ہیں وہ دربار خلافت میں استغاثہ کرتا ہے اور حضرت عمر خود اسی شخص کے ہاتھ سے عبداللہ رضی اللہ کو کوڑے لگوا دیتے ہیں خود امرو بن الاس کے متعلق خبر آتی ہے کہ ان کے پاس بہت دولت اکٹھی ہو گئی ہے حضرت عمر انہیں لکھتے ہیں کہ گورنر ہونے سے پہلے تو تمہارے پاس اتنا ساز و سامان نہ تھا اب یہ کہاں سے آ گیا وہ جواب دیتے ہیں میرا صوبہ ایک زرخیز علاقہ ہے اس لیے میرے پاس میرے خرچ سے بہت کچھ مال بچ رہتا ہے یہ جواب حضرت عمر کو مطمئن نہیں کرتا آپ محمد بن مسلمہ کو پورے اختیارات دے کر بھیجتے ہیں وہ مصر پہنچ کر ان کے مال کی جانچ پڑتال کرتے ہیں ان کے پچھلے اثاثے کا حساب کرتے ہیں گورنری کے زمانے میں اس مال پر جو معقول معاوضہ ہو سکتا تھا اس کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے بعد جو زائد مال بچتا ہے اسے ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں مصر کا با اختیار گورنر جس کی حدود مملکت لیبیا تک پہنچی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور دم نہیں مار سکتا مغیرہ بن شعبہ والی بسرہ کے خلاف شکایت پہنچتی ہے کہ ان کا ایک عورت سے ناجائز تعلق ہے یہ سنتے ہی حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیتے ہیں کہ بسرہ میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے تم وہاں کی گورنری کا جائزہ لے لو اور مغیرہ کو گواہوں سمیت مدینہ بھیجو حکم کے مطابق مغیرہ مدینہ بھیجے جاتے ہیں خود حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے جرہ میں گواہ ٹوٹ جاتے ہیں شہادتوں میں شدید اختلاف واقع ہوتا ہے جرم ثابت نہیں ہوتا اس لیے مغیرہ کو رہائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر شہادت پوری ہو جاتی تو میں یقیناً تم کو سنگسار کر دیتا یہ مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے عرب کے چار مشہور ترین سیاسی مدبروں میں سے ایک تھے وہ چار اصحاب یہ ہیں امیر معاویہ امرو بن العاص مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابی سفیان اسلام کی بڑی بڑی سیاسی جنگی خدمات انجام دی تھی مگر ان کی عظمت اور شان بیش قیمت خدمات گورنری کی اعلیٰ پوزیشن عرب میں ان کی شہرت اور عزت غرض کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور ایک معمولی مجرم کی طرح انہیں پیش ہونا پڑا دنیاوی حکومتوں میں کسی افسر کا بدکاری کرنا اس کا شخصی معاملہ ہے بلکہ آج کل کی مہذب ترین حکومتوں کے قوانین میں زنا اگر ترفین کی رضامندی سے ہو تو سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے لیکن جس حکومت کا اصلی مقصد انسانیت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تھا اس میں کسی ایسے شخص کے لیے گنجائش نہ تھی جس کا ذاتی عمل درست نہ ہو فارس کے علاقے میں مسلمان ایک شہر شہریاج کا محاصرہ کرتے ہیں اور محصورین کی مزاحمت اس حد تک کمزور ہو جاتی ہے کہ شہر کا فتح ہونا بالکل یقینی ہو جاتا ہے عین اس حالت میں اسلامی فوج کا ایک غلام شہر والوں کے نام امان نامہ لکھتا ہے اور اسے تیر میں باندھ کر شہر میں پھینک دیتا ہے دوسرے دن جب اسلامی فوج شہر پر حملہ کرتی ہے تو اہل شہر دروازہ کھول کر باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہم کو امان دے چکا ہے اب تم کیوں برسر پیکار ہو امان نامہ دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلام کی تحریر ہے اس معاملے میں حضرت عمر سے استثواب کیا جاتا ہے کہ اس امان نامے کی کیا وقت ہے جواب میں آپ لکھتے ہیں مسلمان غلام بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے اس کے ذمے کی وہی قیمت ہے جو عام مسلمانوں کے ذمے کی ہے لہٰذا اس کی دی ہوئی امان نافذ کی جائے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے انتقال کے بعد ملک کے عرب کی سلطنت کے با اختیار فرما روا منتخب کیا جاتے ہیں انتخاب کے دوسرے دن حضرت عمر انہیں دیکھتے ہیں کہ سر پر کپڑوں کے تھان لادے ہوئے بازار جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عرض کرتے ہیں کہ اب آپ مسلمانوں کے امیر ہیں آپ کو یہ کام زیبا نہیں ہے وہ جواب دیتے ہیں پھر میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیوں کر پالوں حضرت عمر تجویز کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے ابو عبیدہ کر دیا کریں گے چنانچہ ان سے خلیفہ اسلام کا یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ وہ ان کی تجارت کا کام سنبھالیں اور ان کے اہل و عیال کے لیے ایک متوسط درجے کے مہاجر کی خوراک اور گرمی جاڑے کا کپڑا مہیا کر دیا کریں پھر بیت المال سے خلیفہ کے لیے پانچ سو درم آج کل کے حساب سے سو روپے سے کچھ زائد ماہانہ تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد سے میرے مال میں جو کچھ اضافہ ہوا ہے اس کا حساب کرنا اور وہ سب نئے خلیفہ کے سپرد کر دینا چنانچہ انتقال کے بعد جب حساب کیا جاتا ہے تو ایک اونٹنی ایک زنگی غلام اور ایک پرانی چادر کے سوا کچھ نہیں نکلتا حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سیلاب ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل گیا تھا غنائم اور اموال خراج کی اس قدر کثرت تھی کہ کروڑوں درہم سالانہ خزانے میں داخل ہوتے تھے قیصر و کسرا کے سارے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے مگر خود اس سلطنت کے فرما روا کا یہ حال تھا کہ بدن پر بارہ بارہ پیون لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلی اور سر پر بسیدہ امامہ پہنے ہوئے یتیموں بیواؤں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے پھرتے تھے روم اور عجم کے لوگ آتے تو انہیں عام مسلمانوں میں فرما روائے عرب کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا شام کا سفر کیا تو اس شان سے کہ لوگ خلیفہ اسلام اور اس کے غلام میں تمیز نہ کر سکے فتح بیت المقدس کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے تو پیادہ پا تھے اور ایسے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے خیال سے شرم آنے لگی اونٹنی کا دودھ زیتون کا تیل سرکہ اور گیہوں کی روٹی یہ بہتر سے بہتر غذائیں تھیں جو انہیں نصیب ہوتی تھیں جب انتقال ہوا تو گھر میں اتنا اثاثہ نہ تھا کہ قرضے ادا کیے جاتے اس لیے رہنے کا مکان بیچا گیا اور اس سے قرضے ادا کیے گئے یہ واقعات قصہ اور افسانہ نہیں تاریخ کے مستند حقائق ہیں انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بہتر حکومت کا کوئی اور بھی نمونہ موجود ہے جن لوگوں کا آئین ملک داری اس تقوی اور طہارت اس خدا ترسی اس بے نفسی اور بے غرضی اس حریت و مساوات اس عدل و انصاف اس وفائے عہد اور اس دیانت اور امانت پر قائم ہو کیا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنا بالفاظ صحیح تر دنیا کی خدمت کرنا صرف انہی کا حق ہے اگر انہوں نے عجم کے عیش پرست اور ظالم حکمرانوں سے عجم کا تخت خالی کرا لیا اگر انہوں نے روم کے سیاہ کار اور جفا پیشہ فرما رواؤں کو روم کی حکومت سے بے دخل کر دیا اگر انہوں نے آس پاس کی تمام شیطانی حکومتوں کے تختے الٹ دیے اور ان کی جگہ یہ منصفانہ حکومت قائم کی تو بتاؤ کہ یہ انسانیت پر ظلم تھا یا اس کی خدمت ان کے مقابلے میں مغرب کے ان جھوٹے دائیوں کی کیا وقت ہے جن کو تقوی اور پرہیزگاری سے واسطہ نہیں وفا عہد کی ہوا تک نہیں لگی عدل و انصاف اور دیانت و امانت سے بود تام ہے اور بجز ملک گیری کی حوث مال و زر کی حرس اور حصول اقتدار کی خواہش کے کسی اور جذبے سے آشنا نہیں ہے ہم کو تسلیم ہے کہ بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کا عمل اس اصول جہاں بانی کے مطابق نہیں رہا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے مگر یہ نقص اسلام کا نہیں اس کے پیروؤں کا ہے اسلام تو ایک قانون ہے جو قرآن اور سنت رسول سے ماخذ ہے جو حکومت اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے ہمارے لیے مسلمان بادشاہوں کا عمل حجت نہیں ہے بلکہ اسلام کا قانون حجت ہے اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے پیش کیا جائے